عطا بن نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا قیام ابھی مکہ ہی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کرے اللہ تعالیٰ نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پگھلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتیس